ایک شخص کسی عورت سے عشق میں مبتلا ہو گیا اس مصیبت نے بھی آج نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے سب دعا کرو کہ اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے دعا کرو اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے وہ بدبخت کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا لڑکی سے کہا کہ میں تجھ سے قریب آنا چاہتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے لڑکی نے کہا کہ ایسے تو نہیں میں شادی کروں گی میری شادی کی شرط ہے اپنی ماں کا کلیجہ لے کے آنا کلیجہ کاٹ کے اپنی ماں کا لے کے آنا پھر شادی کروں اس کے دماغ پہ ایسا فطور سوار تھا وہ گیا اپنی ماں کو ذبح کیا بیچاری کھانا پکا کے انتظار کر رہی تھی کہ بیٹا آئے گا میں ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کے دوں گی جاتے ہی گرا کے ذبح کیا سینہ چاک کیا اس کا کلیجہ نکالا اور لا رہا تھا اپنی محبوبہ کے پاس رستے میں ٹھوکر لگی گرا ماں کے کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی تجھے ماں کو جمع کر کے جا رہا ہے اور پھر بھی ماں کا کلیجہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے ہمارے حکمرانوں تم نے بھی جن سے عشق کر رکھے ہیں وہ تم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان مجاہدین کا کلیجہ کاٹ کے لاؤ پھر ہم پاکستان میں سونے کے نوالے تڑوائیں گے پھر ہم یہاں سود دیں گے پھر ہم یہاں پیسہ دیں گے ان کے کہنے پہ تم ہماری گردنیں کاٹ رہے ہو ہمارے کلیجے نکال رہے ہو مگر خدا کی قسم ہم تمہارے اتنے ہم درد ہے کہ جب تم کلیجہ کاٹ کے جا رہے ہوگے اور تم گر پڑو گے اس کلیجے میں سے یہی آواز آئے گی چوٹ تو نہیں لگی تمہیں کیا لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہم اپنی اپنی ضد کے اور اپنے ایمان کے اور اپنے موقف کے ان کے حوالے کرو گے رب کعبہ کی قسم اس کلیجے میں سے بھی آواز آئے گی کہ جہاد فرض ہے